نیت ہے وہ مباح یعنی جا اس کام کو اچھی نیت کا ثواب بنا دیتی ہے جبکہ ایک مبا یعنی جائز کام میں زیادہ سے زیادہ اچھی نیتیں کر لی جائیں تو ان شاء اللہ اس اس ایک عمل کا ثواب کئی گنا بڑھ سکتا ہے مولا علی شیر خدا کر رم اللہ تعالی وجہ کریم کے تیرہ حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی تیرہ نیتیں نمبر ایک جہاں اللہ اسل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارہ کا تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا اسی طرح اسکر اللہ کہا گیا تب بھی اللہ علس وجل کا ذکر کروں گا یعنی اللہ اللہ کہوں گا نمبر دو جہاں پیارے آکا مدینے والے مصطفیٰ شاہ اردو سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علی السلام صاحب کرام علی رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا نمبر چار عجائب قدرت الہی اجسودل کا بیان سن کر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ اور نیت کے موقع پر سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاء اللہ کہوں گا انشاء اللہ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا اللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع اللہ کی نیت سے استغفر اللہ کہوں گا تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا سات حیوان کے احوال سن کر رب تعالی کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چنانچہ پارا تیئیس سورہ یاسین جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے چھتیسویں سورت تھرٹی سکس سورت نمبر ہے آیت نمبر بہتر تہتر seventy two and seventy three میں ارشاد خدا بندی اجسوجل ہے وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ترجمہ کنزول ایمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفعے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے نمبر آٹھ ان کے سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چنوں گا نو اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خائیے امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کرے گا نیس اگر شرعی مسائل بیان ہوئے تو انہیں سیکھ کر کہیں خدائے قدیر بدل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا گیارہ ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا اور وقتاً فوقتاً ان کی دہرائی بھی کروں گا بارہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے روزانہ فکر مدینہ کروں گا تیرہ اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بناؤں گا غیرہ ذالک نیت ان کثیرہ جس قدر نیتیں کریں گے ان شاء اللہ اسی قدر بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے گا یاد رکھیے کہ عالم نیت اپنے ہر عمل میں کثیر نیتیں کر سکتا ہے مزید یہ کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں دل میں سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو دہرا دینا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 ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر انہیں بلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے مجھے نیچے پیچھے مدنی چینل کے ناظرین ان چار پرندوں میں ایک پرندہ مور بھی تھا اور کرام راہیم السلام نے یہاں ایک مدنی پل یہ بھی دیا کہ جو چار پرندے ذبح کیے گئے تھے ان میں ایک ایک بری خصلت بھی پائی جاتی تھی تو جو ان چاروں پرندوں میں پائی جانے والی ایک بری ایک ایک بری خصلت کو اپنے آپ سے جدا کرے گا تو اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ ہے اس کا ذبح کرنا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس جانور کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے اوپر گھمنڈ ہونا اس کی ہلاکت خیزی کا سبب بنا اس جانور کو اس لیے ذبح کیا گیا کہ اس کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ہم میں یہ وش پایا جاتا ہے ہم اس کو دور کریں اور اپنے نفس پر خود غالب آ جائیں ان شاء اللہ اگر اس کی عادت ہوگی تو نتائج سامنے مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے مور کو عربی زبان میں تاؤس کہا جاتا ہے مور دنیا کے خوبصورت ترین پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے انگریزی میں مور کو پیکاک اور مورنی کو پیجن کہا جاتا ہے جبکہ دونوں جنسوں کے لیے پی فول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے لیے اصطلاح پی فول کی استعمال کی جاتی ہے مور کا خاندان حریم کہلاتا ہے اور ان کا گروہ کو انگریزی کے اندر پارٹی کہا جاتا ہے بنیادی طور پر مور پاکستان انڈیا اور سری لنکا میں پائے جاتے ہیں سری لنکا کو سری لنکا کہتے ہیں مگر امیر علیہ سنت سری لنکا کہنے سے اجتناب فرماتے ہیں مگر اب دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو کہ جہاں یہ نہ ملتے ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک نے دوسرے ممالک سے لے لیا انڈیا میں تو یہ اس قدر مقبول ہے کہ یہ وہاں کا قومی پرندہ ہے ویسے سب سے زیادہ کثرت سے غالباً یہ ہند ہی میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا صوبائی پرندہ بھی مور ہے مور کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں جن میں سے ایک ہندی یعنی نیلا مور اور دوسرا سبز مور یہ دونوں اقسام ایشیائی ممالک میں پائی جاتی ہیں بعد میں انہیں تیسری قسم میں بھی منقسم کیا گیا تاکہ تینوں اقسام کے بارے میں الگ الگ حقائق بیان کیے جا سکے ان تینوں اقسام میں سب سے زیادہ مشہور ہند میں بکثرت پائے جانے والا نیلا مور ہے تینوں اقسام میں ان کی طبعی خصوصیات رنگ اور سائز کے لحاظ سے بہت فرق پایا جاتا ہے مور سب سے بڑا اڑنے والا پرندہ ہے جی ہاں اس کی چوٹ سے لے کر دم تک کی لمبائی سو سے ایک سو پندرہ centimetre hundred to one hundred and fifty centimetre یعنی چالیس سے چھیالیس inch forty to forty six inches تک ہوتی ہے مکمل طور پر جوان اور پوری دم والا مور ایک سو پچانوے سے دو سو پچیس سینٹی میٹر یعنی اٹھہتر سے نبے انچ تک لمبا one seventy five to two twenty five centimetre مین seventy eight to ninety inches تک اس کی ہائٹ ہوتی ہے مور کا وزن چار سے چھ کلو گرام یعنی آٹھ اشاریہ آٹھ سے تیرہ اشاریہ دو پاؤنڈ تک ہوتا ہے یعنی four to six K G means eight point eight to thirteen point two pound مورنی مور کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے اور عام طور پر نرمادہ کا یہ فرق جانوروں میں پائے جاتے انسانوں میں بھی اسی طرح کے نظارے اور اس کی عمومی لمبائی پچانوے سینٹی میٹر یعنی اڑتیس انچ تک ہوتی ہے ninety five centimetre means thirty eight inches اور وزن دو اشاریہ پچہتر سے چار کلو گرام یعنی چھ سے آٹھ اشاریہ آٹھ پاؤنڈ تک ہوتا ہے two point seven five two four K G minus six two eight point eight pound ان کے سائز رنگ اور تاج کی مختلف شکل ان کی اقسام پر منحصر ہے یعنی جس طرح اس کی اقسام سے مختلف ہوگی تو اسی طرح اس کا سائز اس کا حجم اور اس کی ساری شیپ وغیرہ بھی تبدیل ہوگی یہاں تک کہ جو اس کا تاج پایا جاتا ہے جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی مختلف اقسام میں مختلف پائے جاتے ہیں نر مور اپنے بڑے پروں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے صرف اسی میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کے پر بڑے ہوتے ہیں جنہیں یہ پنکھے نما انداز میں پھیلاتا ہے یعنی پنکھے نما انداز میں جو پھیلائے ہوئے پر آپ کو نظر آئیں گے وہ نر مور کے نظر آئیں گے باوجود اس کے کہ یہ پر مور کی پشت پر ہوتے ہیں اور وہیں سے اگنا شروع ہوتے ہیں پھر بھی انہیں اس کی دم کہا جاتا ہے حقیقت میں یہ پر ان کی دم پر نہیں ہوتے بلکہ ان کی اصل دم تو چھوٹی ہوتی ہے جو ان بڑے پروں کے نیچے ہوتی ہے مور کی اصل دم خاکی رنگ کے پروں پر مشتمل ہوتی ہے مور کے پر نہایت خوبصورت ہوتے ہیں یہ پر مختلف اقسام اور نسلوں میں مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں ان پروں کے سروں پر خوبصورت رنگوں کے دائرے ہوتے ہیں جو کہ آنکھ سے مشابہت رکھتے ہیں تقریباً تمام اطاروں پر یہ آنکھ نما نشان پائے جاتے ہیں یہ آنکھ نما علامت مور کی پہچان بن گئی ہے اور مختلف اداروں میں بطور ٹریڈ ٹریڈ مارک کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے جب بھی ہم مور کے بارے میں سوچتے ہیں تو جو چیز سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے وہ اس کے خوبصورت رنگ اور خوبصورت پر ان پروں کا عمومی رنگ نیلا سبز اور سنہرا ہے مورنی کے پر مور کے مقابلے میں کم گہرے رنگوں کے ہوتے ہیں جبکہ اس کی پشت پر مور کی طرح بڑے پر بھی نہیں ہوتے مور کی کل لمبائی کا ساٹھ فیصد حصہ سکسٹی پرسینٹ اس کی پشت پر اگنے والے بڑے پروں پر مشتمل ہوتا ہے مور جب ان پروں کو خوبصورت پنکھے نما انداز سے پھیلاتا ہے تو یہ زمین کو دونوں جانب سے چھوتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ مور کا اپنے پرو کو منفرد انداز سے پھیلانے کا مقصد مورنیوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہوتا ہے مور کی پش پر اگنے والے پروں کی یہ تعداد کم و بیش دو سو کے قریب ہوتی ہے جبکہ اصل دن میں بیس کے قریب پر ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بڑے پر اس کی عمر کے دوسرے سال ہی سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور تقریباً چار سال کی عمر میں یہ پر اپنی آخری حد تک پہنچ جاتے ہیں مور اور مورنی دونوں کے سروں پر تاج نما خوبصورت کافی بہترین تاج ہوتا ہے جو مختلف اقسام میں مختلف شکل میں پایا جاتا ہے اپنی خوبصورتی کی نمائش کے لیے یہ پروں اور تاج کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنی شان کو یہ جانور ظاہر کرتا ہے مور کے پروں میں ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ جب انہیں روشنی کے مختلف زاویوں سے دیکھا جائے تو یہ اپنے رنگ بدلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جنگل میں عام طور پر ایک مور کے ساتھ دو سے پانچ مورگیاں رہتی ہیں جسے مور کا حریم یعنی خاندان کہا جاتا ہے یعنی فطری طور پر مور کثیر ہوتے ہیں مور کو خصوصی طور پر کسی کی رفاقت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ تنہائی میں یہ سست اور اداس ہو جاتا ہے مور گروہ کی صورت میں اونچے درختوں پر بسیرا کرتے ہیں بعض اوقات بسیرے کے لیے یہ چٹانوں اور عمارتوں کا انتخاب بھی کیا کرتے ہیں مور گروہ کی صورت میں زمین پر اپنی غذا تلاش کرتے ہیں جس میں عام طور پر تین مور اور پانچ مورگیاں شامل ہوتی ہیں مور پھل چھوٹے ممالیہ جانور اور نیلنے والے جانور کھا جاتے ہیں خاص طور پر چھوٹے سانپوں کو یہ اپنی غذا بنا لیتے ہیں جبکہ بڑے سانپوں سے یہ دور ہی رہتے ہیں چھوٹے آبی جانور مثلا مینڈک وغیرہ بھی ان کی غذا کا حصہ ہیں زرعی علاقوں میں زیادہ تر فصلیں ہی ان کی غذا بنتی ہیں جس میں مونگ پھل ٹماٹر مرچ اور کیلے وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ خاص کر پودوں اور پودوں کے بیج وغیرہ بھی ان کی غذا میں شامل ہے بنیادی طور پر مور گوشت خور اور سبزی خور دونوں ہوتے ہیں مور مختلف چیزیں مثلا گھاس پودے وغیرہ جو منہ میں آئے کھا لیتے ہیں لہذا ضروری ہے کہ انہیں کوڑا کرکٹ سے دور رکھا جائے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے یہ ان کے لیے مدد پھول ہے جو مور پالتے ہیں مگر مور پالنے والا لازمی بات ہے بہت قیمت دے کر مور حاصل کرتا ہے اور لازمی وقت جب اتنی قیمت خرچ کی ہو تو کیڑوں اور کوڑے کے قریب اس جانور کو نہیں رکھا جاتا لیکن جو اس جانور کو بھی پالتا ہے امید یہی کی جاتی ہے کہ اس جانور کو پالنے والا فرض جو ہے وہ طوطے کے مقابلے میں اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے جی ہاں زیادہ قیمت لگی ہوئی ہوتی ہے پرندوں کے احساس کی وجہ سے یہ کام کم ہوتا ہے یعنی پرندہ پالا ہو اور یہ ذہن بناؤ کہ یہ ایک زیرو ہے ایک جاندار ہے اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا تو میں اس کے دانے اور پانی کا لحاظ اچھے انداز سے رکھوں یہ سوچ ہماری عام طور پر کم ہوتی ہے مگر مہنگا جانور اگر مہنگا پرندہ ہم خرید لیں تو ہماری یہ سوچ خود بخود بڑھ جاتی ہے یہ ہماری سوچ کا قصور ہے اگر یہ بات پتا ہو کہ اس جانور کو اگر ہم پال رہے ہیں تو شریعت مطالعہ نے رخصت دی ہے کہ ہم پال سکتے ہیں مگر اس کے لیے کوئی شرائط بیان کی اور وہ ہمارے لیے قیودات بیان کر دی ہمارے لیے باؤنڈری وال قائم کر دی گئی کہ ہم نے اس اس انداز سے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے بکثرت اس کو دانا بھی دکھانا ہے پانی کا بھی اہتمام رکھنا ہے اور دوسرا کوئی جانور اس پر ظلم نہ کر رہا ہو یہ ساری باتوں کا لحاظ رکھنا ہے اگر ہم ان باتوں کا لحاظ کرتے ہیں مرحبا نہیں کر پاتے تو ہمیں یہ سوال ضرور سوچنا چاہیے کہ مور کی آخر رکھوالی کیوں ہو جاتی ہے اور دیگر سستے پرندوں کی رکھوالی کے بارے میں ہماری کوتاہی کیوں ہو جاتی ہے شاید یہی جواب ہو کہ مور بہت قیمت کے بعد ہم نے خریدا اور یہ ہم نے بہت سستا خریدا ہے جنوبی ایشیا میں مور اٹھارہ سو میٹر سے کم بلندی پر پایا جاتا ہے اور ایسا شاز و نادر ہی ہوتا ہے کہ یہ دو ہزار میٹر کی بلندی پر پایا جائے یہ کم گھنے جنگلات میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایسے علاقوں میں بھی ملتے ہیں کہ جہاں کاشتکاری کی جاتی ہے یہ انسانی آبادیوں کے قریب میں اپنا مسکن بنا لیتے ہیں خاص طور پر ایسے علاقے جہاں پانی دستیاب ہو مور بہت تیز آواز نکالتا ہے اور اکثر اپنی آواز کو بار بار دہراتا ہے عموماً اپنے بسیرے کی جگہ پر بیٹھ کر تیز تیز آوازیں نکالنا اس کی عادت ہے مور کی چونچ کی لمبائی ایک انچ تک ہوتی ہے جو کھانے پینے اور دیگر کاموں میں اس کی معادن ہوتی کہا جاتا ہے کہ مور اڑتا ضرور ہے مگر تھوڑے فاصلے تک اس میں زیادہ دور تک اڑنے کی سخت یعنی اسٹیمنا نہیں ہے قید میں بھی یہ ایسی جگہ رہنا پسند کرتا ہے جہاں یہ آزادی سے اڑ سکے دنیا کے بیشتر ممالک میں مور چڑیا گھروں کی زینت بنتے ہیں خاص طور پر یہ بچوں کی مرکزی نگاہ ہے اور جب یہ اپنے خوبصورت تھر پھیلاتے ہیں تو بچے اور بڑے دونوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں مور گھروں میں بھی پالتو پرندے کے طور پر رکھا جاتا ہے مگر اس کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے انہیں مناسب مقدار میں پروٹین مہیا کرنے کی ترکیب بنانا بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ صحت مند رہیں اور ان کی صحت اور ان کی افزائش نسل کو نقصان نہ ہو مور ایک پر ام جانور ہے مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے لڑائی جھگڑے اس کی فطرت میں بالکل نہیں اس کے دفاع کا انداز بھی یہ ہے کہ ممکنہ خطرے کی صورت میں یا تو یہ فرار ہو جاتے ہیں یا اڑ کر درخت پر بیٹھ جاتے ہیں تاہم دیگر شکاری جانوروں اور پرندوں پر گھاٹ لگا کر حملہ کرتے ہیں عام طور پر دوسرے درندوں کا شکار بن جاتے ہیں ان کا گروہ کی صورت میں رضا کی تلاش کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ بیک وقت کئی آنکھیں شکاری جانوروں پر نظر رکھتی ہیں یعنی گویا دفاع ہو رہا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات کی شکاری پرندے مثلاً عقاب اور باز وغیرہ کا شکار با آسانی بن جاتے ہیں انسانوں کی آبادیوں کے قریب رہنے میں مور بھی کبھی کتوں تو کبھی خود انسان کا شکار بن جاتا ہے گوشت اور پروں کے علاوہ کے حصوں پر مور کا شکار یا ان کا زہریلی دوائی چھڑکی ہوئی غذائیں کھا لینے کے سبب اور خاص طور پر ان کے رہائشی علاقوں کی تباہی کی وجہ سے ان کی نسل کو سخت خطرہ لاحق ہے پھر ان علاقوں میں جہاں فصلیں ہوتی ہیں اور مور کے سبب فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے یا باغات میں اگنے والے پیڑوں پودوں وغیرہ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہاں بھی یہ شکار کیے جاتے ہیں مجموعی طور پر مور کی نسل کو کئی قسم کی وجوہات کی بنا پر خطرہ لاحق ہے مور سے انسانوں کو کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر خوبصورت پرندہ ہونے کے سبب یہ بچوں اور بڑوں دونوں میں یکساں مقبول ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ تفریح کا ذریعہ ہے عرصہ دراز سے مور کے پر آرائش کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی دست گاریوں میں استعمال ہوتے ہیں یعنی جب اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے تو اس کے پروں کو کئی قسم کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے پالتو مور جنگل میں رہنے والے موروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر زندگی گزارتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پالتو مور کی عمر جنگل میں رہنے والے مور سے زیادہ ہوتی ہے پالتو مور کی عمر عموماً تیئیس سال جبکہ جنگل میں رہنے والے مور کی عمر پندرہ سے بیس سال تک ہوتی ہے مور اپنا گھونسلہ بناتے ہیں جس میں یہ پتوں اور لکڑیوں وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں بعض اوقات کی عمارتوں پر بھی گھونسے بناتے ہیں مورنی کے انڈے عام طور پر مرغی کے انڈوں سے تین گنا بڑے ہوتے ہیں مرغی عموماً چار سے آٹھ انڈے دیتی ہے جس میں کم و بیش اٹھائیس دن بعد بچے نکلتے ہیں پیدائش کے وقت ان بچوں کے جسم پر پر ہوتے ہیں کبھی کبھار یہ بچے اپنی ماں کی پشت پر بھی بیٹھ جاتے ہیں جو اڑ کر انہیں درختوں پر کسی محفوظ شاخ پر لے جاتی ہے مور کے بچے ایک دن کی عمر میں بھی خود سے کچھ نہ کچھ کھانا اور دوڑنا جانتے ہیں تاہم انہیں ہر معاملے میں اپنی ماں کی مدد کی ضرورت درپیش رہتی ہے پیدائش کے تقریباً دو ہفتے میں یہ کچھ نہ کچھ اڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں انہیں اپنی بقا کے لیے جلد اڑنا سیکھنا پڑتا ہے عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ مورنی مختلف آوازوں کے ذریعے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے مورنی کے بچوں کو حرارت کی ضرورت ہوتی ہے اکثر یہ سرد موسم کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد میٹھے میٹھے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے میں آخر میں جانور کے کچھ خواص بیان کر دیے جاتے ہیں اور خواب کی تعبیر بیان کی جاتی ہے خواص کے ذریعے کوئی ایسا مطلب اب یوں سمجھے ہمارے عام طور پر جسے کہا جاتا ہے ٹوٹکا وغیرہ بیان کر دیا جائے یا کوئی ایسا مدری پھول بیان کر دیا جائے کہ جو ہمارے لیے فائدے مند ہو تو اگر صحت کے لیے فائدے مند کوئی نسخہ ہو اور اس کو استعمال کیا جائے اور اس میں یہ نیت ہو کہ اچھی صحت ہوگی تو اچھی صحت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور عبادت کے اندر فائدہ حاصل ہوگا قوت حاصل ہوگی تو ان شاء اللہ اس کا حاصل کرنا بھی اس پر عمل کرنا بھی کار ثباب ہوگا یہ یاد رکھیے کہ جب تک انسان کے اندر توانائی نہیں ہوگی صحت صحیح نہیں ہوگی وہ عبادت صحیح نہیں کر سکتا علاج کا اس نیت سے اختیار کرنا کہ علاج کا اختیار کرنا سنت ہے یا علاج کا اختیار اس نیت سے کرنا کہ عبادت پر قوت حاصل ہوگی ان شاء اللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی ادا محمد مور کھانا حلال ہے یہ شرعی مسئلہ بھی پہلے ذہن میں رکھے کہ کچھ شرعی احکام بھی ہمارے پاس آ جائیں اب جب یہ شرعی مسئلہ ذہن میں ہے تو یہ خواص سنیے مور کا گوشت دیر سے ہوں ہوتا ہے جوان مور کا گوشت عمدہ ہونے کے ساتھ ساتھ میدے کے لیے نفع بخش ہوتا ہے اگر مور کے گوشت کو پکانے سے قبل سرکے میں بھگو لیا جائے تو اس کے مضرات زائل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 نہیں کہ ہم اس کو بالکل یقین سمجھ لیں بعض چیزیں صرف ضنی ہوتی ہیں یقینی نہیں ہوتی قطعی نہیں ہوتی تو ایسی چیزوں کو بالکل غور کر لیا جائے کہ یہ خواب کی تعبیر کو ہم نے کس حد تک لینا ایک اشارہ سمجھے اور اس کے بعد علماء سے مشورہ کر کر جو کام کرنا چاہیں وہ کر لیا جائے بعض اوقات مور کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر غرور کمر زوال نعمت بدبختی اور دشمنوں کے سامنے جھکنے سے دی جاتی ہے اور کبھی اس کی تعبیر زیور اور تاج سے بھی دی جاتی ہے بعض اوقات مور کو خواب میں دیکھنا حسین و جمیل بیوی اور خوبصورت اولاد پر دلالت کرتا ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے